غیر جانبداروں کے حقوق اسلام میں غیر جانبداری نیوٹریلٹی محض ایک اصطلاح نہیں ہے بلکہ اس کو معاہدے کے ذیل میں داخل کیا گیا ہے اسلامی قانون تمام غیر مسلم قوموں کو دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے ایک وہ جن سے معاہدہ ہے دوسرے وہ جن سے معاہدہ نہیں ہے معاہدہ کرنے والے جب تک شرائط معاہدہ پر قائم رہیں گے ان کے ساتھ شرائط کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور جنگ میں ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے گا یہی غیر جانبداری نیوٹریلٹی کا مفہوم ہے باقی رہے غیر معاہدین سوخوا ان سے عملاً جنگ ہو یا نہ ہو معنن وہ برسر جنگ سمجھے جائیں گے کیونکہ غیر قوموں سے مبادعت اور عدم مبادعت کے بیچ میں کوئی درمیانی حالت اسلام نے تسلیم نہیں کی ہے معاہدین کے ساتھ تمام معاملات شرائط معاہدہ کتابیں ہوں گے مگر اسلام نے مسائل جنگ میں معاہدین کے لیے چند اصولی حقوق بھی متعین کر دیے ہیں جو حسب ذیل ہیں جب تک معاہدہ کرنے والی قوم عہد پر قائم ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا تعرض کرنا مسلمانوں کے لیے سخت ممنوع ہے سورہ توبہ ترجمہ مگر وہ مشرقین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور جنہوں نے وفائے عہد میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کو مدد دی ان کے ساتھ مدت معاہدہ کے ختم ہونے تک تم عہد پر قائم رہو کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے نمبر دو اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت کسی معاہد قوم کے ملک میں آباد ہو اور وہاں اس پر ظلم ہو رہے ہوں تو اسلامی حکومت ان مسلمانوں کی حمایت نہیں کر سکتی سورہ انفال ترجمہ دارالقفر کے رہنے والے مسلمان اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد تم پر فرض ہے مگر اس قوم کے خلاف مدد نہیں دینی چاہیے جس سے تمہارا معاہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ایسی مدد نہیں دی جا سکتی جو جنگی امداد کی حد تک پہنچتی ہو اور ان کی حمایت میں کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا جو بے جا مداخلت کی تعریف میں آتا ہو لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر دارالکفر کی مسلمان رعایا پر ظلم ہو رہے ہوں تو دارالاسلام کے مسلمان اسے ٹھنڈے دل سے بیٹھے دیکھتے رہیں نہیں وہ بس اپنا عہد تو نہیں توڑ سکتے اس کے سوا وہ اپنے مظلوم بھائیوں کے اخلاقی مادی اور سیاسی امداد کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے جس کی گنجائش معاہدے میں اور دنیا کے معروف بین الاقوامی تعامل میں ہو نمبر تین حالت جنگ میں معاہد قوم کے حدود پر کسی قسم کا تجاوز کرنا جائز نہیں ہے اگر دشمن بھاگ کر کسی ایسی قوم کے حدود میں پناہ لے تو اسلامی فوج وہاں اس کا تعاقب نہیں کر سکتی سورہ نساء ترجمہ اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ مارو اور ان کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو یہ قواعد کلیہ غیر جانبداری کے قانون کی بنیاد ہیں ان سے جزئی احکام حسب ضرورت مستمبت کیے جا سکتے ہیں